ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا اب اسے یا تو پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے شاعر اللہ تقدیس ایمان کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تھے احکام حج اور ان پر جو جزا ملتی ہے اس کا بیان اب اور سنو جو شخص حرومات باری تعالیٰ کی عزت کرے یعنی گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچے ان کے کرنے سے اپنے تئیں روکے اور ان سے بھاگتا رہے اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے جس طرح نیکیوں کے کرنے پر اجر ہے اسی طرح برائیوں کے چھوڑنے پر بھی ثواب ہے مکہ حج عمرہ بھی حرومات باری تعالیٰ ہے تمہارے لیے چوپائے سب حلال ہیں ہاں جو حرام تھے وہ تمہارے سامنے بیان ہو چکے ہیں جو مشرکوں نے بحیرہ صائبہ وسیلہ اور حام نام رکھ چھوڑے ہیں یہ اللہ نے نہیں بتلائے اللہ کو جو حرام کرنا تھا بیان فرما چکے ہیں جیسے مردار جانور بوقت زبا بہا ہوا خون سور کا گوشت اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کیا ہوا اور گلا گھوٹا ہوا وغیرہ تمہیں چاہیے کہ بت پرستی کی گندگی سے دور رہو آیت میں من یہاں پر بیان جنس کے لیے ہے اور جھوٹی بات سے بچو اس آیت میں شرک کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا جیسے سر آراف کی آیت نمبر تینتیس انما حرم ربی آیت میں ہے یعنی میرے رب نے گندے کاموں کو حرام کر دیا خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ اور گناہ اور سرکشی کو اور بے علمی کے ساتھ اللہ پر باتیں بنانے کو اسی میں جھوٹی گواہی بھی داخل ہے بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ بتلاؤں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ارشاد ہو فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا پھر تکیے سے الگ ہٹ کر فرمایا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی شہادت یعنی گواہی دینا اسے بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کے رسول اللہ اب نہ فرماتے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان مروی ہے کہ اللہ کے دین کو خلوص کے ساتھ تھام لو باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آ جاؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں نہ بنو پھر مشرق کی تباہی کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے بس یا تو اسے پرند ہی اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی ہلاکت کے دور دراز گڑھے میں پہنچا دے گی چنانچہ کافر کی روح کو لے کر جب فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور وہیں سے اسے پھینک دیا جاتا ہے اسی کا بیان اس آیت میں ہے یہ روایت مصر احمد کی ہے یہ حدیث پوری بحث کے ساتھ سورہ ابراہیم میں گزر چکی ہے سورہ رام کی آیت نمبر اکہتر میں مشرقوں کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ مثل اس کے ہے جسے شیطان باولا بنا دے